جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد ہی مچاتا رہا